گزشتہ جمعہ میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے سور کہف کی فضیلت جمعہ کے دن پڑھنے کی اور سور کہف کے اندر جو واقعات ہیں ان واقعات میں سے دو واقعات پر میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی سور کہف کا سب نظور کیا ہے اور سور کہف کے اندر کتنے واقعات اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا میں نے بات بیان کی تھی کہ سورہ کہف کے اندر تین واقعات ایسے ہیں وہ تینوں واقعات قرآن کی کسی دوسری صورت کے اندر نہیں ملتے ہیں یہ سورہ کہف کی خصوصیات میں سے ہے کہ تین واقعات جو اہم واقعات ہیں سورہ کہف کے کوئی تین واقعات قرآن کی کسی دوسری صورت کے اندر نہیں بیان کیے گئے باقی جو اور دو واقعات ہیں اور جو دو قصے ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی مختلف صورتوں کے اندر بیان کیا وہ تین واقعات کون سے ہیں اختصار کے ساتھ اس میں ہمارے لیے دروس کیا ہیں اسباب کیا ہیں نصیحتیں کیا ہیں ان پر آج کے خطبے میں ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے تین واقعات کیا ہیں ایک تو اساب القحف کا واقعہ نمبر دو موسا اور خضر علیہ وسلام کا واقعہ نمبر تین دلقرمین کا واقعہ یہ تین واقعات اس قرآن اس صورت کی خصوصیات میں سے ہیں قرآن کی کسی دوسری صورت میں ان کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا اور یہ جو واقعات اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیے ہیں ان میں ہمارے لیے بڑے دروس ہیں بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں قرآن کے اندر جو بھی واقعات ہیں سارے سچے واقعات ہیں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اس کے سچ ہونے میں ذرا برابر بھی انسان شک نہیں کر سکتا اگر وہ شک کرے گا تو اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا قرآن پورا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے سب کا سب سچا کلام ہے اللہ رب العالمین کا جو بھی ہیں ساری باتیں سچی ہیں اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ گنجائش نہیں ہے یہ واقعات میں ہمارے لیے درست اور عبرتیں پنہا ہیں انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے جو واقعات بیان کیے ہیں ان میں بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بڑے سارے واقعات بیان کیے ہیں گشتہ قوموں کی کہانیاں اور سچے واقعات بیان کیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر صحیح حدیثوں کے اندر سچے واقعات بیان کیے اس میں ہمارے لیے درس ملتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی واقعہ بیان کریں سچا ہی واقعہ بیان کریں اور ہمارے لیے سچے واقعات کافی ہیں عبرت و نصیحت کے لیے قرآن کے اندر سچے واقعات ہیں حدیثوں کے اندر سچے واقعات ہیں ہمیں جھوٹے واقعات جھوٹی کہانیاں من گڑت واقعات اور اور قصے اور کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے آج امت کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جھوٹی کہانیاں جھوٹے واقعات بیان کر کے امت کی صلاح کرنا چاہتے ہیں اور امت کو صحیح راستے پر لانا چاہتے ہیں میرے بھائی جھوٹ سے من گڑت واقعات سے امت کی صلاح نہیں ہوگی جس کی بنیاد جھوٹ ہو ظاہر بات اس جھوٹ کے اندر سچ کا شائبہ نہیں ہوگا اور انسان اور امت اصلاح کے راستے پر نہیں آ سکتی ہے اس لیے جو سچے واقعات قرآن کریم کے اندر بیان کیے کہ ہمارے لیے کافی ہیں وہ حدیثیں جن کے اندر سچے واقعات بیان کیے کہ ہمارے لیے کافی ہیں جھوٹے واقعات بنا کر کے گڑھ کر کے اور جو موضوع روایات اور منکر روایات ہیں ان کو ہم امت کے سامنے بیان کریں کہ اس کے اندر بڑا درس ہے بڑی عبرت اور بڑی نصیحت ہے اس سے امت کی اصلاح ہوگی چندہ اس سے اصلاح نہیں ہوگی امت اور زیادہ خرافات کے اندر بدعات کے اندر ملوث ہوگی اگر آپ سچائی چاہتے سچے واقعات کو بیان کریں یہ ہمارے لیے درس ملتا ہے اللہ رب العالمین نے اساب کا واقعہ بیان کیا اصاب کون تھے چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اور اس قوم کے اندر پورا شرک تھا بت پرستی تھی انہوں نے شرک اور بڑھ پستی کو چھوڑ دیا اللہ پر ایمان لے کر کے آئے انہیں ستایا گیا انہوں نے اپنے ایمان کے حفاظت کے لیے وہ علاقہ چھوڑ دیا آبادی چھوڑ دی گار میں چلے گئے اور تین سو نو سال تک گار کے اندر رہے اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدلتا رہا اللہ رب العامی ان کی حفاظت فرمائی اور جب وہ بیدار ہوئے نیند سے ان کے پاس جو پرانا سکہ تھا اس سکے کو لے کر کے گاؤں کے اندر یا اس علاقے میں گئے کھانے پینے کے کچھ سامان خریدنے کے لیے انہیں یہ نہیں معلوم تھا پوری آبادی بدل چکی ہے جو پہلے شرک پر تھے اب توحید پر آگے ہیں سارے کے سارے مسلمان ہو گئے ہیں اس لیے انہوں نے بڑی رازداری کے ساتھ یہ کام کیا اور جب وہ سکہ لے کر کے پہنچتے ہیں جو تین سو نو سال پرانا سکہ تھا لوگوں کو دیکھ کر کے بڑی حیرت ہوئی تو اتنے پرانے زمانے کا قصہ بہرحال جنہیں معلوم ہوا کہ سب مسلمان ہو گئے ہیں تو اب جو ہے ان کو بڑی فضیلت ملی اور اس طریقے سے ان کی بڑی آؤ بھگت کی گئی کیونکہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے یہ اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کے اندر اختصار کے ساتھ میں نے یہ بات آپ لوگوں کے کے سامنے بیان کی اس اندر میرے بھائیوں ہمارے لیے بہت بڑا درس موجود ہے اور میں نے بتایا تھا کہ صورت القحف ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے اور ان میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان میں بہت ساری باتوں کی طرف اللہ رب العالمین نے گویا کہ اشارہ کر دیا تھا ان میں اس بات کی طرف اشارہ تھا مکہ والوں کے لیے صحابہ کے لیے مسلمانوں کے لیے کہ اگر ایمان کی بقا کے لیے آپ کے لیے علاقہ مشکل ہو جائے اور اس طریقے سے اس کے لیے اگر آپ کو ہجرت بھی کرنا پڑے تو آپ ہجرت کر سکتے ہیں اسی لیے اس واقعے کے بعد ہجرت کا واقعہ پیش آیا ہے لیے علماء نے بیان کیا کہ اس واقعے کے اندر کہب کے واقعے میں اللہ رب العالمین نے گویا کہ اشارہ کر دیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی زمین کشادہ ہے اگر کہیں تمہیں اسلام پر عمل کرنے کے لیے ایمان کی حفاظت کے لیے پریشانی ہو رہی ہے جان کی مشکلیں ہیں تو اس علاقے کو چھوڑ کر کے تم دوسرے ایسے علاقے میں جہاں تمہارے لیے آزادی ہو اسلام پر عمل پیرا ہو سکو وہاں پر تم چلے جاؤ اور اصاب کہاف کے اندر تمہارے لیے یہ عبرت اور نصیحت موجود ہے انہوں نے بھی ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑ دیا وطن چھوڑ دیا بال بچے سب چھوڑ دیے لیکن شرک کے ساتھ سودا نہیں کیا شرک کو نہیں اپنایا اللہ پر ایمان لائے اللہ کی پر ایمان کی حفاظت کی انہوں نے اور اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کی یہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے اندر درس دیا ہے ہمارے بھی نے فرمایا کہ چاہے تمہیں جلا دیا جائے چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کرنا کیونکہ شرک سب سے بڑا جرم ہے شرک کندھے سے انسان کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اس کی نماز اس کا روزہ اس کا حج زکات قربانیاں تمام چیزیں برباد ہو جاتی ہیں اللہ ابام اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا اس لیے توحید کی حفاظت میرے بھائیوں توحید جو سب سے بڑی دولت ہے اللہ پر ایمان خالص ایمان یہ سب سے عظیم دولت ہے اس دولت کے حفاظت کے لیے انسان جان بھی دینا پڑے تو اس کے اندر انسان کو نہیں گھبرانا چاہیے کیونکہ جان تو جانے ہی جانی ہے ایک دن جان جائے گی آج آپ جان بچا لیں گے کب تک آپ اپنی جان بچاتے رہیں گے جان ایک دن جائے گی ہی کسی کے لیے ہمیشگی کی نہیں ہے موت سب کے لیے لکھ دی گئی ہے اگر آج بچ گئے تو کل ہماری باری آنے والی ہے اس لیے اللہ ہر پر پریمان کی دولت اگر تمہیں مل گئی ہے اس دولت کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا اس دولت کی حفاظت کرنا چاہے تمہیں گھر بار چھوڑنا پڑے چاہے وطن چھوڑنا پڑے چاہے اولا اولاد چھوڑنا پڑے چاہے تمہیں جان دینا پڑے تمہیں جلا دیا جائے تمہیں قدر کر دیا جائے لیکن اللہ اربامن کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کرنا یہ درس ملتا ہے ہمیں اساب کہ کے واقعے کے اندر اسلام اور دین کی اور اسلام اور توحید اور ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا آج تھوڑی سی مصیبت ہمارے اوپر آ جاتی ہے انسان ایمان کا سودا کر لیتا ہے یہ ایمان مضبوط ویسے ہونا چاہیے جس طریقے سے پہاڑ مضبوط ہوتا اپنی جگہ سے نہیں ہلتا آپ کے دل کے اندر اگر ایمان آ جائے اس ایمان کو جگہ سے کبھی نہیں ہلنے دینا چاہیے یہ اللہ رب العالمین کا فضل و انعام اور اکرام ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے اوپر ایمان لانے کے لیے منتخب کیا لہذا اس چیز کی اس دولت کی انسان کی حفاظت کرنی یہ درس میں ملتا چند نوجوان تھے جو انہوں نے اپنے ایمان کی خاطر اپنے ایمان کی بچانے کی خاطر اپنے ملک کو ساری چیزوں کو انہوں خیر خیرآباد کہہ دیا تو اللہ برہمی کی حفاظت دے گی اللہ کے لیے جو کچھ چھوڑتا ہے اللہ حربن اس کی حفاظت کرتا ہے اللہ کے لیے اگر آپ کوئی چیز چھوڑیں گے تو اللہ برامین آپ کو اس سے بہتر دے گا اور اللہ برامین آپ کی حفاظت کرے گا تق تقلّہ یہ جا اللہ جو اللہ تعالیٰ کا اختیار کرتا اللہ تعالیٰ جڑتا ہے اللہ حربر اس کے لیے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے اللہ کے لیے اگر آپ کریں گے اللہ العالمین آپ کی حفاظ کرے گا ان اللہ الدین تقو والذین هم محسنون اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اور جو احسان کرنے والے ان کے ساتھ ہے اللہ ان کی مدد کرتا ہے اللہ کی ذات تو عرض پر ہے لیکن اللہ العالمین ان کی مدد کرتا ہے ایسے لوگوں کی جو اللہ العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور احسان اور کا اور احسان کرتے ہیں اور اور اور اللہ العالمین کی بات کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ العالمین نے یا اس کے نبی نے حکم دیا ہے تو ایسے بندوں کے اللہ اللہ العالمین حفاظ فرماتا ہے یہ ہمیں درس ملتا ہے میرے بھائیوں کہاب کے اس واقعے کے اندر اس لیے جمعہ کے دن سورہ کہاب کی فضیلت ہے پڑھنے کی جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے کے اندر آپ لوگوں کے سامنے باتیں بیان کی تھی یہ پہلا واقعہ اللہ رب العامین نے اصحاب کہاب کا بیان کیا دوسرا واقعہ میرے بھائیوں اس کے اندر اللہ رب العامین نے موسا علیہ السلام اور خضر کا واقعہ بیان کیا ہے یہ بھی واقعہ قرآن کی کسی اور صورت میں آپ کو نظر نہیں آئے گا موسا اور خضر علیہ السلام کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے لوگوں نے حضرت علیہ السلام سے پوچھا کہ سب زیادہ کون علم والا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ کوئی علم والا نہیں ہے اللہ رب العالمین نے انہیں کہا کہ ہے علم والے اور بھی وہ فوقا علی علیم ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے علم کی انتہا نہیں ہوتی ہے علم کی انتہا اللہ رب العالمین کے پاس ہے وہی عالم الغیب و شہادہ ہے وہی علیم و قدیر ہے اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس علم ہے اور اللہ رب العالمین نشانے بیان کی کہ جاؤ اور اس طریقے سے جہاں جو تم سامان کھانے پینے کا لے کر کے جاؤ گے جہاں وہ چیز گم ہو جائے گی وہیں پر وہ چیز وہ تمہیں بندہ مل جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جو ہے عیشہ بن کو ساتھ میں لیتے ہیں اور اس طریقے سے مچھلی لی ساتھ میں جھولے مچھلی رکھی اور اس طریقے سے ان کی تلاش میں نکل گئے سمندر کے کنارے اور جا کر کے جگہ آرام کیا اور وہاں مچھلی رکھ دی مچھلی بھنی ہوئی تھی اور اس طریقے سو گئے اور اس کے بعد مچھلی اسی جگہ پر پانی کے اندر چلی گئی راستہ اس نے بنا لیا اور یہ لوگ بیدار ہوئے کچھ آگے گئے اور آگے جانے کے بعد کہتے ہیں علیہ السلام مجھے بھوک لگی ہے اور مجھے کھانا دو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس مچھلی نہیں ہے مچھلی ان کے پاس نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسی جگہ وہ واپس چلو وہیں اس بندے سے ہماری ملاقات ہوگی جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وہ واپس آتے ہیں اور وہیں پر ایک بندے سے ملاقات ہوئی جو حضیر علیہ السلام تھے وہ بھی اللہ کے بندے تھے وہ بھی اللہ کے ولی تھے اللہ کے نبی تھے اور ہر نبی اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے سب سے بڑا ولی کون ہے امبیا کے ہوتے ہیں کیونکہ سب زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں ولی کے معنی ہوتے قریب ہونے کے جو سب زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے وہ اللہ کے بندے انبیاء کرام ہوتے ہیں لہذا ہر نبی ولی ہوتا ہے ولی کوئی نئی مخلوق نہیں ہے ولی وہی ہے جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہو دین پر عمل کرنے والا ہو تقوی اختیار کرنے والا ہو سوم و سلاد کا فرائد کا پابند ہو شرک اور بدعت اور خرابات سے دوری اختیار کرنے والی ولی ہے اگر کوئی شرک کرے اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں ہو سکتا آشر کرنے والوں کو لوگوں نے سب سے بڑا ولی بنا دیا ہے سب سے بڑا ولی وہی ہے سب سے بڑا پیر وہی ہے شرک کرنے والا کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا شرک کرنے والوں کے اللہ غلامی نے ہمیشہ کے لیے جہنم رکھ دی ہے شرک کرنے والا کبھی جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا جب اللہ کے قریب ہی نہیں ہوگا تو جنت کے اندر کیسے جا سکتا ہے وہ اس لیے ولی وہ ہوتا ہے جو موحد ہوتا ہے ولی وہ ہوتا ہے جو متبع سنت ہوتا ہے ولی وہ ہوتا ہے جو شرک سے دوری اختیار کرتا ہے بدعات اور خرافات دوری اختیار کرتا ہے وہ ولی ہوتا ہے ولی شرک اور بدعت کرنے والا ولی نہیں ہو سکتا ولی وہ ہوتا ہے جو سعود و سلاد کا فرائض کا پابند ہو حرام چیزوں کا چھوڑنے والا ہو اور سب سے بڑا فریضہ جو اللہ نے دیا توحید ہے اور سب سے بڑی حرام چیز ہے جو شرک اللہ العالمین کے ساتھ شرک کرنا اس لیے شرک کرنے والوں کے لیے کبھی مفرت نہیں ہے ہم کیوں بار بار آپ کو کہتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں شرک سے ڈریے شرک سے خوف اختیار کیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے ڈرتے تھے بھی شرک سے ڈرا کرتے تھے اللہ تعالیٰ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شرک سے بچا انبیاء کرام ہیں شرک کا وجود ان سے ناممکن ہے تصور ناممکن ہے کہ انبیاء کرام شرک کرے لیکن پھر بھی وہ اللہ رب العالمین دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شرک سے بچا کیوں کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ سب سے خطرناک گنا ہے شرک اللہ رب اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے صحابہ کے لیے خوف کھاتے تھے کہ یہ لوگ شرک کے اندر ملوث نہ ہو جائیں آج لوگ شرک سے ڈرتے ہی نہیں ہیں شرک کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں ایسا لگتا ہے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اس کو بھگا دیا اور شرک کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں ہے حالانکہ شرک میرے بھائیوں اللہ کی نظر میں تمام انبیاء کی نظر میں تمام صولہ اور صحابہ اور اس طریقے دین کے جو سچے جانشین ہیں سب کی نظر میں اگر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے تو اللہ العالمین کے ساتھ شرک کرنا اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اس شرک کرنے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو سارے ساری نیکیوں کو اللہ العالمین تباہ و باہ کر دیتا ہے تو ہست خزیر بھی اللہ کے نبی تھے اللہ رب العالمین کو ہی ان کے پاس آتی تھی اور ہست موسا کا مقام ان سے اونچا تھا لیکن کچھ چیزوں میں اللہ رب العالمین کو علم دے رکھا تھا اور علم ہنستے موسا کے پاس نہیں تھا یہ ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کا علم کسی کے پاس ہو کسی اور کے پاس نہیں ہو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم تھا اور لوگوں کے پاس وہ علم نہیں تھا اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ العالمین کچھ علم کسی نبی کو دے دے دوسرے کو علم نہ ہو لیکن موس علیہ السلام کا مقام ہستے خزیر سے اونچا تھا علیہ السلام پانچ العزم رسولوں میں سے ہیں پانچ العزم رسولوں میں سے علیہ السلام ہیں جن کو اللہ البرہن نے کتاب دی جنہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے جن سے اللہ البرحمن نے کلام کیا جن سے اللہ رب العالمین نے گفتگو کی موسا علیہ السلام کا بڑا اونچا مقام ہے وہ پانچویں پانچ الد رسولوں میں سے آتے ہیں اور اگر ترتیب دیکھنا چاہیں سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد موسا علیہ السلام اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد حضرت نور علیہ السلام یہ ترتیب ہے ہر نبی کا اونچا مقام ہے لیکن دل تلکرسمان آباد اللہ ماتا کی نے بعض رسولوں کو بعد پر فضیلت دے رکھی ہے تو حضرت موسا فضیلت والے تھے ان کا علم بھی زیادہ تھا موسا علیہ السلام کے پاس لیکن یہ علم جو حضرت خضر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بتایا وہ علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا اس لیے اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا کیا واقعات ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے آپ کے شاگردی میں رہنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے علم کے لیے صبر ضروری ہے یہ بھی درس ملتا ہے کہ علم بغیر صبر کے نہیں ملے گا ہم چاہتے ہیں کہ ایک کتاب پڑھ لے علامہ بن جائے ایک درس سن لے عالم دین بن جائے بھائی علم کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی صبر کرنا پڑے گا بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا آپ کو علم کے لیے علم اللہ ابراہین ایسی نعمت ہے کہ آپ سب کچھ دے دو کہ آپ کو بہت کم ملے گا ہم بہت کم دے کر کے بہت زیادہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ نہیں دیتے اپنے وقت کا نہ مال نہ دولت نہ وقت کچھ بھی نہیں اور سمجھتے کہ سارا علم میرے سینے میں آ جائے سب کچھ مجھے مل جائے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا علم ہے اس کو بغیر محنت کے انسان نہیں حاصل کر سکتا صبر کرنا اس کے لیے ضروری ہے انہوں نے کہا کہ صبر نہیں کر پاؤ گے کہا کہ میں صبر کروں گا اور کہا کہ جب تک میں بتانا دوں اس وقت تک تم کچھ نہیں پوچھنا انہوں نے کہا ٹھیک ہے کشتی پر سوار ہوئے کشتی توڑ دی انہوں نے سوراخ کر دیا کشتی کے اندر موس علیہ السلام کو صبر نہیں ہوا اعتراض کر دیا کہا کشتی توڑ دیا سب لوگ ڈوب جائیں گے ہنستے خزیر نے کہا کہ میں نے کہا تھا صبر کرنا ہے جب تک میں تمہیں نہ بتا دوں جب تک اس کے بارے میں نہیں پوچھنا کہا ٹھیک ہے مجھ سے ہو گیا مجھے مجھ سے غلطی ہو گئی یا سو ہو گیا اس کے بعد آگے چلے آگے جانے کے بعد ایک بچہ نظر آیا بچے کو ہفتے خزیر نے قتل کر دیا علیہ السلام پھر کہے اٹھے کہ تم نے بہت بڑا جرم کر دیا ایک معصوم بچے کو تم نے قدر کر دیا انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ صبر کرنا جب تک میں نہ بتا دوں پوری بات کہا ٹھیک ہے آئندہ ایسا نہیں کروں گا اگر کر دیا تم تو میں آپ جو ہے مجھے اپنے شاگردے سے ہٹا دینا پھر ایک گاؤں میں پہنچے علاقے میں وہاں پہنچنے کی بات کہا بھائی ہم لوگ تم مسافر مہمان بنا لو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں مہمان نہیں بنائیں گے مہمان نہیں بنایا انہوں نے وہاں پر ایک دیوار ٹیڑھی تھی گرنے والی تھی اس دیوار کو نے ہاتھ سے سیدھا کر کر دیا یہاں پھر اعتراض بیٹھے علیہ السلام کہا انہوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا ہماری عزت رہی آپ ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں آپ چاہے تو اجت لے سکتے ہیں آپ چاہے تو پیسہ لے سکتے ہیں آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی انہوں نے کہا کہ اب ہمارے تمہارے درمیان جدائی ہو جائے گی خلاص تین مرتبہ ہم نے تم کو مہلت دی اب تمہارا اب زیادہ نہیں کر سکتے ہنستے ہمارے بھی جناب ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین فرماتے کاش موسا علیہ السلام اور صبر کرتے تو ہمیں اور بہت زیادہ باتیں معلوم ہو جاتی کاش اور صبر کر لیتے تین ہی بات پر صبر کر پائے زیادہ صبر نہیں کر سکے وہ ہنستے حضرت نے کہا کہ خلاص فراق و بینی ابین یہ ہمارے تمہارے درمیان جدائی ہو جائے گی ابھی علیہ صبر جس پر تم کو صبر کی استطاعت نہیں ہوئی اب اس کی تعبیر میں تمہیں بتانے والا کیوں میں نے ایسا کیوں کیا اللہ کی طرف سے انہوں نے کیا فعال تو مری میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا اللہ ہر العالمین کا حکم تھا اس لیے دلیل ہے کہ حضرت خزیر نبی تھے السلام نبی تھے کیونکہ وہی کس کے پاس آتی نبیوں کے پاس آتی اللہ نے ان کی طرف وہی کی اس لیے سب سے بڑی دلیل ہے علماء نے بیان کیا کہ حسط خزیر اللہ کے نبی میں سے تھے اور یہ بتا دوں کہ ان کو فات ہو چکی ہے وہ زندہ نہیں ہے اگر زندہ ہوتے تو ہمارے بھی سے ملاقات کرنے کے لیے ضرور آتے خزیر کے بارے میں کس نے واقعات ہمارے یہاں جھوٹ ہے منگڑت ہر صوفی یہ دعویٰ کرتا کہ میری خزیر سے ملاقات ہوئی خزیر السلام کی وفات ہو چکی ہے وہ زندہ نہیں دنیا کے اندر ہمارا اگر وہ زندہ ہوتے تو ہمارے نبی سے ملاقات کرنے ضرور آتے کیونکہ ہمارے نبی کی شریعت نے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے ہمارے نبی پر کے بعد جو بھی دنیا کے اندر آئے گا ہمارے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے حتیٰ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائے اور میری تباہ نہ کرے تو ان کے لیے کافی نہیں ہوگا خضر کے لیے کیسا کافی ہو جاتا اگر زندہ ہوتے ہمارے نبی پر ایمان نہ لاتے نمبر ایک نمبر دو ہمارے نبی نے فرمایا کہ آج جو زندہ ہے سنت سجری میں آپ نے فرمایا آج جو زندہ ہے روئے زمین پر آج کے بعد سے زندہ نہیں رہے گا سو سال کے بعد اس کی وفات ہو جائے گی ہمارے نبی کی حدیث ہے اس وقت جو بھی زندہ تھا روئے زمین کی بات ہو رہی ہے آسمان کی بات نہیں ہو رہی ہے کیونکہ آسمان پر حدیث صلی السلام زندہ ہے اور قیامت سے پہلے آئیں گے آپ نے کہا روئے زمین پر جو بھی زندہ ہے مخلوق زیرو انسانوں میں سے جو زندہ ہیں وہ سب کے سب سو سال کے اندر مر جائیں گے سب سے آخری صحابی جن کی تو ہوئی تو فیل بن ہمارا دوستی ہیں سر ایک سو دس جنی کے اندر ان کی وفات ہوئی لہذا اگر زندہ بھی تھے ہمارے نبی کے زمانے میں تو سو سال کے بعد ان کی وفات ہوگی اب وہ دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے جو واقعات وہ بیان کرتے سارے جھوٹے واقعات ہیں حت خزیر سے نہ کسی کی ملاقات ہوتی ہے نہ ہت خزیر کسی کوئی بات بتاتے ہیں یہ ساری جھوٹی باتیں جو لوگوں نے گڑھ رکھا ہے بہرحال انہوں نے بتایا کہ تینوں واقعات کے بارے میں کہا کہ میں نے کشتی سے توڑی کہ اس کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ تھا اچھی اور نئی کشتی کو لے لیتا تھا اور چند مسکینوں کشتی تھی اس لیے ان کو کشتی ہم نے توڑ دیا کہ ایپ بنا دیا تاکہ کشتی کو نہ لے اور ان کا ان کی روزی روٹی چلے جو چند نوجوان تھے جو مسکین لوگ تھے اور میں نے بچے کو اس لیے قدر کر دیا کہ بچہ بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کا نافرمان بنتا اور اپنے ماں باپ کے لیے شرک کے اندر جانے کا ذریعہ اور سبب بن سکتا تھا ان کے لیے فتنے اور آزمائش کا ذریعہ بن سکتا تھا ان کا نافرمان بن جاتا اس لیے میں نے اس کو کر دیا اور دیوار اس لیے میں نے سیدھی کی کیونکہ اس دیوار کے پیچھے دو یا تین بچوں کے خزانے تھے اگر وہ دیوار گر جاتی تو ان دونوں کے بچے جو تھے بچے جو تھے وہ کان ابو ہما صالحہ ان کے بچے ان کے والد بڑے نیک تھے بڑے نیک تھے اس لیے ان دونوں بچوں کی مال کی ہم نے حفاظت کر دی کہ اگر دیوار گر جائے گی ابھی بچے ہیں یہ اور اس طریقے سے مال پورے گاؤں والے لے لیں گے بچوں کو نہیں ملے گا اس لیے میں نے ایسا کیا کیوں کیا گیا بچے کی صالحیت کے لیے انہوں نے دیوار صحیح کر دیا بچہ نافرمان بن جاتا بچے کو انہوں نے قدر کر دیا اس سے بچے کی تربیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ بچے کی تربیت پر انسان کو کتنی کوشش اور محنت کرنی چاہیے آج ہم پوری قوم کے لیے پریشان اپنے بچوں کے لیے کوئی پریشان نہیں ہے چاہے پوری قوم کی اصلاح ہو جائے اپنی اصلاح کوئی نہیں کرتا ہے پہلے اپنی اصلاح کی جلدی اپنے آپ کو اپنے اہلوان کو جہنم سے بچاؤ پہلے اپنی فکر کرو پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اپنے اہلوار کو جہنم سے بچاؤ ہمارے بچے کتنا سب درگ اور منشیات اور اس طریقے سے جو چیزیں ہیں ان چیزوں کے باقاعدہ عادی بنتے جا رہے ہیں پوری رات ان کی گپ شپ میں اور ہوٹلوں میں اور روڈوں پر اور چوراہوں پر گزرتی ہے ان کی کوئی فکر نہیں ہے پوری دنیا کی فکر لے کر کے انسان نکلتا ہے پہلے اپنے بچوں کی فکر کرو اپنے اللہ تعالیٰ آپ سے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھے گا آپ کے بارے میں پوچھے گا پہلے ان کی صلاح کی فکر کرو میں بھی گیا ہندوستان میں دیکھ کر کے آیا ہوں میرے بھائیوں رات کے دو دو بجے تک گاؤں کے بچے شہر کے بچے چوراہوں پر ہوٹلوں پر روڈوں پر گھومتے رہتے ہیں منشیات کے عادی ہو چکے ہیں منشیات کے عادی ہو چکے ہیں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ توحید ہے نہ بات کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے ماں باپ کھلاٹے لے کر کے سوتے ہیں کوئی ان کو فکر اپنے بچوں کی نہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا بچوں کے بارے میں ہم نے تمہیں اولاد دی تم نے کیا کیا بچوں کے ساتھ پہلے اس کے لیے تیار رہیے ہم ذمہ دار ہیں اللہ نے ہم کو بادشاہ بنایا ہے اپنے بچوں کا ہماری رعایا ہیں ہماری ذمہ داری ہے ان کی اچھی تربیت کرنا اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا کیا ان کو حکم دیا بچے قتل کرنے کے لیے بچہ نا فرمان بن جاتا اور وہ دو بچے جو نیک تھے ان کے لیے اللہ رب العالمین نے دیوار کو سیدھی کرایا تاکہ بڑے ہو کر کے اس بار سے روکا ہو یہ انہوں نے بتایا کہ اس کی تعویل ہے میرے بھائی اس میں کیا درس ہمارے لیے ظاہر پر نہ جانا ہو سکتا ظاہر میں کوئی چیز ہو اور اسی میں اللہ رب العالمین آپ کے لیے خیر رکھے آج ہندو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے تعلق یہ حالات بہت زیادہ برے ہیں میرے ہو بہت زیادہ برے حالات ہیں لیکن وہ آسان تک ہے نوابا خیر اللہ ہو سکتا ہے جسے تم ناپسند کرتے ہو اسی کے تمہارے لے کر کشتی کا توڑنا یہ غلط تھا بچے کا قتل کرنا بھی غلط تھا ظاہری میں لیکن اسی کے اندر خیر تھا اسی کے اندر بھلائی تھی کوئی مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے کسی کو بات ہوتی ہے اسی کے اندر خیر ہوتا اللہ بہتر جاننے والا ہے اللہ حکیم و خبیر ہمارے پاس علم نہیں ہے اس لیے ہم اللہ کے فیصلے پر حاضر ہیں کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ بہتر فیصلہ کیا اللہ کا اسی کے اندر بھلائی اور بہتری ہوگی حالات بہت برے ہیں لیکن ان حالات سے مایوس نہ ہوں اللہ علامیہ حالات بدلے گا اپنی اصلاح کیجیے توحید کے سائے میں آئیے شرک بداس خرابات کو چھوڑ دیے نبی کی سنت کی تباہ اور پیروی کیجیے اللہ تعالی حالات بدلے گا جیسے اللہ رب العالمین حالات بدلے یہ ہمیں درس ملتا ہے اور آخری جو واقعہ اللہ نے بیان کیا ذوالقرنین کا انسان تھے اللہ نے زمین میں پوری مشرق اور مغرب تک ان کو حکومت دے رکھی تھی ہنستے دلکرن کو بڑے نیک اور سارے انسان تھے انہوں نے جو آج ماجو سے نکلنے کے لیے دیوار بھی کھڑی کر دی اور وہ دیوار قائم ہے وہ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ دیوار قیامت سے پہلے وہ لوگ چاٹتے رہے ہیں اور جب وہ دیوار ختم ہو جائے گی وہ لوگ وہاں سے نکلے آئیں گے اور دنیا کے اندر فطرہ فساد کھڑا کریں گے ہمارا ایمان ہے قرآن اللہ نے بیان کیا جو ماجوج کے بارے میں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور یہ موجود ہیں یہ موجود ہیں دنیا کے اندر اللہ نے بیان کیا نبی نے بیان کیا آئیں گے قیامت سے پہلے تو انہوں نے دیوار کھڑی کر دی اس میں اللہ نے آخری واقعہ بیان کیا اس میں کیا درس ہے کہ والا عاقبۃ المتقین متقیوں ہی کے لیے انجام ہوتا ہے جو نیک بنتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کے لیے بہتر انجام رکھتا ہے ظالم کتنا بھی پھیل جائے کتنا بھی ظلم کر لے اور اس طریقے جتنا بھی زیادہ ستا لیں اسلام اور مسلمانوں کے ماننے مسلمانوں کو ان کے لیے اچھا انجام نہیں ہے اچھا انجام اللہ رب العالمین علی ایمان کے لیے رکھا ہے نور علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا اہل ایمان کو بچا لیا اس طریقے سے ہر زمانے میں اللہ نے مشرقین کو تباہ و برباد کر دیا لیکن جو اہل ایمان تھے اللہ ان کو بچا لیا کیونکہ اہل ایمان ہی کے لیے اچھا نام ہے وہ عمری لہو منا قیدی متین میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں میری پکڑ بہت سخت ہے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے ایسے لوگوں کو لیکن اللہ جب پکڑتا وہ سب پکڑتا اس لیے کبھی مایوس نہ ہو اللہ کی ذات سے لاتا یسوم اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ ہر برامین اس ظاہری چیز سے آپ کے لیے خیر کا مادہ پیدا کرنے والا ہے وہ آسان تو ہی وبا خیر وبا کر یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بہت اچھی لگے ہوئی تمہارے لیے نقصان دہ ہو ایسا ہوتا ہے انسان اسے بہت اچھا سمجھتا ہے اسی کے اندر اس کے لیے برائی ہوتی ہے اس لیے میرے بھائی حالات بلا شبہ خراب ہیں لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے آخر میں انجام ہمارے لیے ہی ہوگا اللہ مومنوں کے ساتھ ہے مومنوں کی مدد کرنے والا ہے اور اللہ ہر برامین کی مدد سے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے تو یہ میرے بڑے اہم دروس ہیں جو اللہ رب العالمین نے سورہ کہاف کے بیان کیے ہیں اور بھی بہت ساری باتیں لیکن وقت ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین پر اسکامت فرمائے اللہ ہمیں شرک بدعت اور خرافہ سے دور رکھے اللہ نبی کی سنت پر قائم رکھے اللہ ہم سب کی صلاح فرمائے اللہ دنیا کے مسلمانوں کی جہاں بھی ان کی مدد فرمائے اللہ ان کے حالات کو درست کر دے اللہ تعالیٰ نے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور کر دے جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار رزق حلال عطا فرما جو بیمار اللہ ان کی بیماری کو دور فرما دے جو بے اولاد اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما اللہ دین پر استقام تھا فرما امین بارک اللہ علیہ فرقان دین رفانی تو ذکل حکیم ان تعالیٰ الرحیم